دوسری سند بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین و حضرات ایک برتن سے اکٹھے وضو کرتے تھے حدیث نمبر تین سو چوہتر مسند احمد